ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل ۖ انہم فی شک مریب اور اگر آپ اے نبی وہ وقت ملاحظہ کریں جب کہ گھبرائے پھریں گے پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت جہنم سے نہ ہوگی اور قریب ہی کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدر دور جگہ سے کیسے ہاتھ پہنچ سکتا ہے اس سے پہلے تو انہوں نے اس قرآن کے ساتھ کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا یہ تھے ہی شک و ردد میں سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے روز قیامت پشیمانی اور ایمان کا اقرار نفع نہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ آپ ان کافروں کی قیامت کے دن کی گھبراہٹ دیکھتے کہ ہر چند عذابوں سے چھٹکارا چاہیں گے لیکن بچاؤ کی کوئی صورت نہیں پائیں گے نہ بھاگ کر نہ چھپ کر نہ کسی کی حمایت نہ کسی کی پناہ بلکہ فوراً ہی پاس سے ہی پکڑ لیے جائیں گے ادھر قبروں سے نکلے ادھر گرفتار کر لیے گئے ادھر کھڑے ہوئے ادھر گرفتار کر لیے گئے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ دنیا میں عذابوں میں ہی پھنس گئے چنانچہ بدر وغیرہ کے میدانوں میں قتل اور قید ہوئے لیکن صحیح یہی ہے کہ مراد قیامت کے دن کے عذاب ہیں بعض کہتے ہیں بنو عباس کی خلافت کے زمانے میں مکہ مدینے کے درمیان ان کے لشکروں کا زمین میں دھسایا جانا مراد ہے ابن جریر رحمہ اللہ نے اسے بیان کر کے اس کی دلیل میں ایک حدیث وارد کی ہے جو جب ہے کہ امام صاحب نے اس کا موضوع ہونا بیان نہیں کیا قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم ایمان قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے جیسے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر بارہ میں اللہ نے فرمایا ولو ترى اذ المجرمون رؤوسهم عند ربهم الايه یعنی وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ اے نبی تم دیکھتے جب کہ گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سرنگو کھڑے ہوں گے اور شرمندگی سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھ سن لیا ہمیں یقین آ گیا اب آپ ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دیجئے تو ہم دل سے مانیں گے لیکن کوئی شخص جس طرح بہت دور کی چیز کو لینے کے لیے دور سے ہی ہاتھ بڑھائے اور وہ اس کے ہاتھ نہیں آ سکتی اسی طرح یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ آخرت میں وہ کام کرتے ہیں جو دنیا میں کرنا چاہیے تھا تو آخرت میں وہ ایمان لانا بے سود ہے اب نہ دنیا میں لوٹائے جائیں نہ قیام کے دن کافروں کی یہ گریا وزاری توبہ و فریاد ایمان و اسلام کچھ کام آئے اس سے پہلے دنیا میں تو منکر رہے نہ اللہ تعالیٰ کو مانا نہ رسول اللہ پر ایمان لائے نہ قیامت کے دن کے قائل ہوئے یوں ہی جیسے کوئی بن دیکھے اندازے سے ہی نشانے پر تیر بازی کر رہا ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اپنے گمان سے ہی رد کرتے رہے نبی کو بھی کاہن کہہ دیا کبھی شاعر بتلا دیا کبھی جادوگر کہا اور کبھی پاگل مجنون صرف اٹکل بچو قیامت کو جھٹلاتے رہے اور بے دلیل آوروں کی عبادت کرتے رہے جنت دوزخ کا مذاق اڑاتے رہے اب ایمان میں اور ان میں حجاب آ گیا توبہ میں پردہ پڑ گیا دنیا ان سے چھوٹ گئی یہ دنیا سے الگ ہو گئے ابن حاتم نے یہاں پر عجیب و غریب اثر نقل کیا ہے جسے ہم پورا ہی نقل کرتے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک فاتح شخص تھا جس کے پاس مال بہت تھا جب وہ مر گیا اور اس کا لڑکا اس کا وارث ہوا تو بری طرح نافرمانیوں میں مال لٹانے لگا اس کے چچاؤں نے اسے ملامت کی اور سمجھایا اس نے غصے میں آ کر سب چیزیں بیچ کر روپے لے کر عین سجاجہ کے پاس آ کر ایک محل تعمیر کرا کر یہاں رہنے لگا ایک روز زور کی آندھی اٹھی جس میں ایک بہت خوبصورت خوش روح عورت اس کے پاس آ پڑی اس نے اس سے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا بنی اسرائیلی شخص ہوں کہا یہ محل اور مال آپ ہی کا ہے اس نے کہا ہاں پوچھا آپ کی بیوی بھی ہے کہا نہیں کہا پھر تم اپنی زندگی کا لطف کیا اٹھاتے ہو اب اس نے پوچھا کہ کیا تمہارا خاوند ہے اس نے کہا نہیں کہا پھر مجھے قبول کرو اس نے جواب دیا میں یہاں سے میل بھر دور رہتی ہوں کل تم یہاں سے اپنے ساتھ دن بھر کا کھانا پینا لے کر چلو اور میرے ہاں آؤ راستے میں کچھ عجائبات دیکھو تو گھبرانا نہیں اس نے قبول کیا اور دوسرے دن توشہ لے کر چلا میل بھر دور جا کر ایک نہایت عالی شان محل دیکھا دستک دینے سے خوبصورت نوجوان شخص آیا پوچھا آپ کون ہیں جواب دیا بنو اسرائیلی ہوں کہا کیسے آئے ہیں کہا اس مکان کی مالکہ نے بلوایا ہے پوچھا راستے میں کچھ ہولناک چیزیں بھی دیکھیں جواب دیا ہاں اور اگر مجھے یہ کہا ہوا نہ ہوتا کہ گھبرانا مت تو میں ہول و دہشت سے ہلاک ہو گیا ہوتا میں چلا ایک چوڑے راستے پر پہنچا تو دیکھا ایک کتیا منہ پھاڑے بیٹھی ہوئی ہے میں گھبرا کر دوڑا تو دیکھا کہ مجھ سے آگے آگے وہ ہے اور اس کے پلے یعنی بچے اس کے پیٹ میں ہیں اور بھوک رہے ہیں اس نوجوان نے کہا تو اسے نہیں پائے گا یہ تو آخر زمانہ ہونے والی ایک بات کی مثال تجھے دکھائی گئی ہے کہ ایک نوجوان بوڑھے بڑوں کی مجلس میں بیٹھے گا اور ان سے اپنے راز کی پوشیدہ باتیں کرے گا میں اور آگے بڑھا تو دیکھا ایک سو بکریاں ہیں جن کے تھن دودھ سے پر ہیں ایک بچہ ہے جو دودھ پی رہا ہے جب وہ دودھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ اور کچھ باقی نہیں رہا تو وہ منہ کھول دیتا ہے گویا اور مانگ رہا ہے اس نوجوان دربان نے کہا تو اسے بھی نہیں پائے گا یہ مثال تجھے بتلائی گئی ہے ان بادشاہوں کی آخر زمانے میں آئیں گے لوگوں سے سونا چاندی گھسیٹیں گے یہاں تک کہ سمجھ لیں گے کہ اب کسی کے پاس کچھ نہیں بچا تو بھی وہ ظلم و زیادتی کر کے منہ پھیلائے رہیں گے اس نے کہا میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے نہایت تر و تازہ خوش رنگ اور خوش وزا میں نے اس کی ایک ٹہنی توڑنی چاہی تو دوسرے درخت سے آواز آئی کہ اللہ کے بندے میری ڈالی توڑ پھر تو ہر ایک درخت سے یہی آواز آنے گی دربان نے کہا تو اسے بھی نہ پائے گا اس میں اشارہ ہے کہ آخر زمانے میں مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی یہاں تک کہ جب ایک مرد کی طرف سے عورت کو پیغام جائے گا تو دس بیس عورتیں اسے اپنی طرف بلانے لگیں گی اس نے کہا میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو پانی بھر بھر دے رہا ہے پھر اپنی مشک میں ڈالتا ہے لیکن اس میں ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا دربان نے کہا تو اسے بھی نہیں پائے گا اس میں اشارہ ہے کہ آخر زمانے میں ایسے علماء اور وائزین ہوں گے جو لوگوں کو علم سکھائیں گے بھلی باتیں بتلائیں گے لیکن خود عمل نہیں کریں گے بلکہ خود گناہوں میں مبتلا رہیں گے پھر جو میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بکری ہے بعض لوگوں نے تو اس کے پاؤں پکڑ رکھے ہیں بعضوں نے دم تھام رکھی ہے بعضوں نے سینگ پکڑ رکھے ہیں بعض اس پر سوار ہیں اور بعض اس کا دودھ دوہ رہے ہیں اس نے کہا یہ مثال ہے دنیا کی جو اس کے پیر تھامے ہوئے ہیں یہ تو وہ ہیں جو دنیا سے گر گئے جنہیں یہ نہ ملی جس نے سینگ تھام رکھے ہیں یہ وہ ہے جو اپنا گزارا کر لیتا ہے لیکن تنگی ترشی سے دم پکڑنے والے وہ ہیں جن سے دنیا بھاگ چکی ہے سوار وہ ہیں جو از خود تاری کے دنیا ہو گئے ہیں ہاں دنیا سے صحیح فائدہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہیں تم نے اس بکری کا دودھ نکالتے ہوئے دیکھا انہیں خوشی ہو یہ مستحق مبارکباد ہیں اس نے کہا میں اور آگے چلا تو دیکھا کہ ایک شخص ایک کووے میں سے پانی کھینچ رہا ہے اور ایک حوض میں ڈال رہا ہے جس حوض میں سے پانی پھر کووے میں چلا جاتا ہے اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جو نیک عمل کرتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتے اس نے کہا پھر میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص نے دانے زمین میں بوئے اسی وقت کھیتی تیار ہو گئی اور بہت اچھے نفیس گیہوں نکل آئے کہا یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اس نے کہا میں اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ شخص چت لیٹا پڑا ہے مجھ سے کہنے لگا بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دو واللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں بیٹھا ہی نہیں میرے ہاتھ پکڑتے ہی وہ کھڑا ہو کر تیز دوڑا یہاں تک کہ میری نظروں سے پوشیدہ ہو گیا اس دربان نے کہا یہ تیری عمر تھی جو جا چکی اور ختم ہو گئی میں ملک الموت ہوں اور جس عورت سے تو ملنے آیا ہے اس کی صورت میں بھی میں ہی تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرے پاس آیا تھا اور تیری روح اس جگہ قبض کروں پھر تجھے جہنم رسید کروں اس کے بارے میں یہ آیت وحیل بینہم نازل ہوئی یہ اثر غریب ہے اس کی صحت میں بھی نظر ہے آیت کا مطلب ظاہر ہے کہ کافروں کی جب موت آتی ہے ان کی روح حیات دنیا کی لذتوں میں اٹکی رہتی ہیں لیکن موت مہلت نہیں دیتی اور ان کی خواہش کے اور ان کے درمیان وہ حائل ہو جاتی ہے جیسے اس شخص سے مغرور و مفتون کا حال ہوا کہ گیا تو عورت ڈھونڈنے کو اور ملاقات ہوئی ملک الموت سے امید پوری ہو اس سے پہلے روح پرواز کر گئی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے کی امتوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا وہ بھی موت کے وقت زندگی اور ایمان کی آرزو کرتے رہے جو محض بے سود تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر چوراسی میں فرمایا یعنی جب انہوں نے ہمارے عذاب دیکھ لیے تو کہنے لگے ہم اللہ تعالیٰ واحد پر ایمان لائے اور جس جس کو ہم شریک الہی بناتے تھے ان سب سے ہم انکار کرتے ہیں لیکن اس وقت کے ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا ان سے پہلوں میں بھی یہی طریقہ الہی جاری رہا کفار نفع سے محروم ہی ہیں یہاں فرمایا کہ دنیا میں تو زندگی بھر شک و شبے میں اور تردد میں ہی رہے اسی وجہ سے عذاب کے معائنے کے بعد کا ایمان بیکار رہا قطادہ رحمہ اللہ کا آب زر سے لکھنے کے لائق یہ قول ہے جو آپ فرماتے کہ شبہات سے اور شکوک سے بچو اس پر جس کی موت آئی وہ قیامت کے دن بھی اسی پر اٹھایا جائے گا اور جو یقین پر مرا اسے یقین پر ہی اٹھایا جائے گا اللہ تعالی ہمیں اہل یقین میں بنائے واللہ سبحانہ وتعالی الموفق للصواب اور اللہ پاک بلند و بالا ہی ثواب کی راہ کی توفیق دینے والے ہیں